زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بائیس